شریک بن عبداللہ بن ابی نامر نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا اور حدیث عبدالعزیز یعنی سابقہ حدیث کی مانند ذکر کیا اور اس میں اضافہ بیان کرتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے برابر اٹھائے اور دعا فرمانے لگے اللہم اسقنا الاخر اور اسی کے مثل حدیث بیان کی سننے ابو داود حدیث نمبر 1175